عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے اس عورت نے کہا اللہ کے فریضہ حج نے میرے بوڑھے والد کو اس حالت میں پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچپن